نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اس قرآن کو سنتے وقت ان کافروں کی نیتوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں جب ہی آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابے میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے دیکھیے تو صحیح کہ آپ کی کیا کیا مثالیں بیان کرتے پھرتے ہیں اور بہک رہے ہیں اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سرداران قریش چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے سرداران کفر جو آپس میں باتیں بناتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ تو تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں یہ کفار و مشرقین چپکے چپکے کہا کرتے ہیں کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ یہ تو ایک انسان ہے جو کھانے پینے کا محتاج ہے گو یہ لفظ اسی معنی میں شعر میں بھی ہے اور امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی کو ٹھیک بھی بتلایا ہے لیکن ہے یہ غور طلب ان کفار و مشرقین کا ارادہ اس موقع پر اس کہنے سے یہ تھا کہ خود یہ جادو میں مبتلا ہے کوئی ہے جو اسے اس موقع پر کچھ پڑھا جاتا ہے کافر لوگ طرح طرح کے وہم رسول اللہ کی نسبت ظاہر کرتے تھے کوئی کہتا آپ شاعر ہیں کوئی کہتا کائن ہیں کوئی کہتا پاگل دیوانے ہیں کوئی جادوگر وغیرہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی دیکھیے کیسے بہک رہے ہیں یہ لوگ کہ حق کی جانب آ ہی نہیں سکتے سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابو سفیان ابن حرب ابو جہل ابن ہشام اخنس ابن شرعی رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے نکلے آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ آ کر چپ چھپاتے چھپتے لکھتے ادھر ادھر بیٹھ گئے ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی رات کو سنتے رہے فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے لیکن رات کو پھر یہ تینوں آ گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزاری صبح واپس چلے راستے میں مل گئے پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہر کس نہ کرے گا تیسری رات پھر یہی ہوا اب کہ انہوں نے کہا آؤ عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے چنانچہ قول و قرار کے جدا ہوئے صبح کو اقنس اپنی لاٹھی سنبھالتے ابو سفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا ابو حنزلہ مجھے بتاؤ تمہاری اپنی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے انہوں نے کہا ابو طالبہ جو آیت قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا تو مطلب معنی میں جان گیا لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی اخنس نے کہا واللہ اللہ میرا بھی یہی حال ہے یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا اس سے بھی یہی سوال کیا اس نے کہا سنیے شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبدی مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے انہوں نے کھلایا ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا انہوں نے سواریاں دیں ہم نے بھی انہیں سواریوں کے جانور دیے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیے اور انہیں انعامات دیے ہم نے بھی ان سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا اب جب کہ ہم ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جا نہ سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہے ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وہی آتی ہے اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں واللہ نہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اس سے سچا کہیں گے اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا بالآخر ہوا تو یہ کہ ابو جہل مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کی لڑائی میں مارا گیا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے روز مشرف اسلام ہو کر صحابہ کرام کے عظیم زمرے میں شامل ہو گئے اللہ آپ سے اور تمام صحابہ صحابیات سے راضی ہو